الحمد لله رب العالمين والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اللہ تعالی کے فضل و کرم سے قبل اس کے کہ باقاعدہ طور پہ حجت اللہ البالغہ کے پڑھانے کا یا اسے پڑھنے کا آغاز کیا جائے یہ بات فطری طبعی ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ جس مصنف نے یہ کتاب لکھی اس کے متعلق بھی کچھ نہ کچھ معلومات ہونی چاہیے اور اس کتاب سے پہلے حضرت اقدس شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے حالات کا کسی حد تک معلوم ہونا ضروری ہے اور جو حالات حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہمارے شیخ حضرت ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ دعوت و عظیمت کی پانچویں جلد میں لکھے ہیں بہت سی معلومات وہیں سے آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں اصل مسئلہ حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ سے شروع ہوتا ہے نو سو اکہتر ہجری میں حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی اور دس سو چونتیس ہجری میں حضرت رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا اور بڑا طویل عرصہ تھا جو حضرت نے گزارا اور بہت زیادہ انقلاب اور تجدید کی بنیادیں حضرت نے ایسی رکھی کہ اس کے اثرات ابھی تک عالم اسلام میں محسوس کیے جا رہے ہیں اور اسی سلسلے میں ہندوستان میں جو تبدیلیاں واقع ہوئیں اس کا بہت اثر باہر سے بھی آیا تھا اور واقعات اور انقلابات جو ہندوستان میں ہو رہے تھے پاس پڑوس کے جو ملک تھے مثلاً ایران تھا اسی طرح افغانستان تھا وہاں جو کچھ ہو رہا تھا اس کے اثرات ہندوستان پر پڑتے تھے حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ بھی حرمین شریفین گئے ہیں اپنی تعلیم کے سلسلے میں گیارہ سو تینتالیس ہجری کے قریب یا اس کے اواخر میں حضرت حجاز پہنچے اور گیارہ سو پینتالیس کے آغاز میں شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ واپس آئے دو حج انہوں نے اس دوران کیے اور ان کی ذہنی اور علمی تربیت میں حجاز مقدس کا بنیادی حصہ تھا جہاں انہوں نے ایک سال سے بھی زیادہ قیام فرمایا اور اس دوران انہوں نے اس زمانے میں حدیث کے فن کے جو امام تھے شیخ ابو طاہر محمد بن ابراہیم کردی مدنی رحمت اللہ علیہ ان سے حدیث پڑھی اور ان کے ساتھ ان کی ملاقاتیں رہیں علماء حجاز سے ان کی صحبتیں رہیں اور اس وقت حرمین شریفین میں سلطنت عثمانیہ کی حکومت تھی اور شرفائے مکہ جو تھے وہ آل عثمان کے نائب کی حیثیت سے حج کی عمارت کے لیے ہر سال اہتمام کرتے تھے اور حدیث شریف کا مرکز اس وقت بھی مدینہ منورہ بنا ہوا تھا اور عالم اسلام کی بہترین شخصیات اور باکمال افراد وقتاً فوقتاً وہاں پہنچتے تھے اور شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کو ان کی صحبتوں کا ان سے ملنے کا یہ سارا موقع ملتا تھا اسی لیے حضرت نے ایک جگہ لکھا ہے کہ یہ سارے حالات میری نظر میں ہیں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے سراحت کے ساتھ بتایا ہے کہ عالم اسلام میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کا سب ان کی نگاہ میں ہے پھر بابر نے جب ہندوستان کو فتح کیا اور سلطنت مغلیہ کا قیام عمل میں لایا تو افغانستان اس کے اہم ترین صوبے کابل اور کندھار ان کا اثر ہندوستان پر پڑا شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کا دور تھا نادر شاہ ایران کے راستے سے ہندوستان میں آیا اور پھر دہلی پر حملہ ہوا شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے دور میں کندھار کے جو والی تھے یعنی احمد شاہ عبدالی انہوں نے کئی بار ہندوستان کا رخ کیا اور جب حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا ہے تو اس کے فوراً بعد سترہ سو اکسٹھ میں احمد شاہ عبدالی ہندوستان آئے اور انہوں نے مرہٹوں کو شکست دے کر پوری تاریخ کا رخ بدل دیا اگر یہ تاریخ رخ کا رخ نہ بدلا بدلا ہوتا اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کاوشیں اور کوششیں یہ نہ ہوتی اور انہوں نے ان لوگوں کو دعوت دے دے کے ہندوستان نہ بلایا ہوتا تو مسلم معاشرہ کب کا پٹ چکا ہوتا شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان لوگوں کو بلایا اور یہ دونوں حملہ آور جن میں سے ایک کو شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے دعوت دی تھی ایران اور افغانستان سے تعلق رکھتے تھے اور ہندوستان پر پانچویں صدی ہجری سے یہ سارے سیاسی اور فوجی حیثیت سے جو اس کے گرد و نواح کے علاقے تھے ان کا اثر پڑ رہا تھا اکبر بادشاہ کے دور میں یہاں پر لوگ آئے انہوں نے فلسفے کو یہاں پر رائج کیا اس سے پہلے بھی فلسفہ رائج تھا ہندوستان میں نصاب تعلیم طریقہ تعلیم ایران کا اثر پڑا اور اس میں علوم حکمت خاص طور پر داخل ہوئے اور مجموعی اعتبار سے ترکی کی سلطنت عثمانیہ سارے عالم اسلام میں قلب کی حیثیت رکھتی تھی افغانستان اور ایران کے پڑوس میں یہ سلطنت واقع تھی اور تقریباً اب جو موجودہ عرب ممالک ہم دیکھتے ہیں مصر شام عراق یمن حرمین شریفین پورا سعودیہ شمالی افریقہ کا بہت بڑا حصہ یہ سب کے سب سلطنت عثمانیہ میں داخل تھے اور حرمین شریفین کی وجہ سے دنیا بھر کے مسلمان انہیں عزت اور احترام کی نظر سے دیکھتے تھے اور دنیا بھر میں مسلمان سلطنت عثمانیہ سے بڑی توقعات رکھتے تھے مصر شام اور عراق سے جو علماء آتے تھے اور جو سلاطین آل عثمان اور جو لوگ بھی تھے یہ سب کے سب بار بار حرمین شریفین میں حاضری دیتے تھے شاہ رحمت اللہ علیہ جب وہاں پہنچے ہیں تو انہوں نے ان لوگوں سے نہ صرف ملاقاتیں کی اور ان کی صحبتوں میں رہے بلکہ ان کے ذریعے ان, ان, ان حضرات کے ذریعے سے پورے عالم اسلام پر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نکاح پڑی گیارہ سو چودہ میں شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے اور گیارہ سو چھہتر ہجری میں ان کا انتقال ہوا اور ان باسٹھ سالوں میں سلطنت عثمانیہ میں پانچ سلاطین بعد دیگرے بدلے ہیں اور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا زمانہ شعور جو تھا اس میں احمد سالس محمود اول عثمان سالس مصطفیٰ سالس یہ سب لوگ تھے جنہوں نے سلطنت عثمانیہ کی انہوں نے حکومت اپنے ہاتھ میں لی اور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ تک برابر یہ خبریں پہنچتی تھی مصطفیٰ خالف یہ ابھی جو نام ہم نے لیا ہے انہوں نے تقریباً سترہ برس حکومت کی اور ان کے زمانے میں سلطنت عثمانیہ اور روس کے درمیان جنگ شروع ہو گئی اور سلطنت عثمانیہ کو سترہ سو ستر کے قریب اس میں شکست ہوئی لیکن یہ شکست روس سے نہیں ہوئی بلکہ ان کے اپنے انتظامات یہ کم تھے اور بعض اور تاریخی عوامل پیش آئے اور روسی جنرل جو تھا اس نے قسطنطنیہ پر بھی حملے کا ارادہ کیا لیکن اس کو منع کیا گیا کہ اگر وہاں کرو گے تو پھر یہ جو آج جیتی ہوئی جنگ ہے یہ کل تم اسے شکست میں خود ہی تبدیل کر لو گے تو روس نے صلح کے لیے کچھ شرطیں پیش کی اور گیارہ سو چھیاسی میں جب حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو چکا تھا یعنی سترہ سو بہتر میں بہت اونچے درجے کے جو لوگ تھے روس کے اور سلطنت عثمانیہ کے ان کی میٹنگ شروع ہوئی کہ کس طرح سلطنت عثمانیہ کے اور روس کے تعلقات بڑھائے جائیں اور دوبارہ بنائے جائیں مگر ان میٹنگز کی ناکامی کے بعد پھر جنگ شروع ہو گئی اور اب جو جنگ ہوئی ہے اس میں ترک افواج نے روس کو بری طرح پیٹا اور روس کی مروبیت کا یہ حال تھا کہ عثمانی افواج روس کے مختلف علاقوں سے جب گزری ہیں تو شہر کی پوری پوری آبادیاں اپنے گھر کھلے چھوڑ کر چلی گئیں اور یہاں تک مورخین نے لکھا ہے کہ عثمانیوں نے کہا کہ ہم نے آگ پر چڑی ہوئی ہانڈیاں پائیں جن میں گوشت تھا اور یہاں تک کہ اکیس جنوری سترہ سو چوہتر کو سلطان مصطفیٰ سالس کا انتقال ہوا اور بہت اچھا دور تھا اس سلطان سالس نے اپنے زمانے میں مدارس کو رائج کیا خانقاہوں کو رائج کیا اور مسلمانوں کی اور سلطنت عثمانیہ کی آبرو کو جو بٹا شکست سے لگ چکا تھا اس کو دور کرنے کی بھرپور کوششیں کی اور اس انسان نے سلطان مصطفیٰ سالس نے سب سے اہم کام جو کیا وہ مدارس کا قیام اور تعلیم کا نظام تھا کہ تعلیم کو زیادہ سے زیادہ مسلمانوں میں پھیلایا جائے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کا عروج کا زمانہ تھا شباب تھا جوانی تھی اور اس دوران سلطنت عثمانیہ میں پریس لگنا شروع ہوئے اور پھر پہلا پریس جو لگایا قسطنطنیہ میں اور ٹھیک یہ وہ عہد ہے جس عہد میں محمد بن عبد الوہاب سعودیہ میں اٹھے اور ان کی تحریک نے فروغ پایا اور سلطنت عثمانیہ کے خلاف وہاں پر چیزیں شروع ہوئیں اور علماء نجد نے اور حجاز کے علماء نے سلطنت عثمانیہ سے جان چھڑانے کے لیے شیخ محمد بن عبد الوہاب کی تحریک کو سپورٹ کرنا شروع کیا سعود بن عبد العزیز نجد کے امیر تھے اور انہوں نے آہستہ آہستہ اپنے پاؤں بڑھانے شروع کیے پر پھیلانے شروع کیے یہاں تک کہ بارہ سو اٹھارہ ہجری میں حجاز مقدس پر اور جزیرت العرب پر بہت بڑے حصے پر ان کا قبضہ ہو گیا اور سلطنت عثمانیہ کو وہاں سے ختم کر دیا گیا بارہ سو چونتیس ہجری میں محمد علی تھے والی مصر ان کی کوششوں کی وجہ سے سعود بن عبد العزیز کو ہٹا دیا گیا اور عثمانیوں کا وقار بحال کرنے کی کوشش کی گئی یہاں تک کہ یہ جو سعود بن عبد العزیز تھے فیصل خالد فہد ان ان سب کے کے بڑے بھائی سعود سعود بن بن بن عبد العزیز بیٹے عبداللہ عبد العزیز کو سلطنت عثمانیہ نے بغاوت کے سلسلے میں پکڑوایا اور انہیں استنبول میں پھانسی دے دی گئی ان سارے حالات کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ آہستہ آہستہ کمزور ہوتی چلی گئی اور اس انتشار کے نتیجے میں روس نے بھی حملہ کرنا شروع کیا اور پھر یہاں تک کہ محرم گیارہ سو ستاسی ہجری میں ان کی آپس کی خانہ جنگی بھی ہوئی اور نتیجتاً مصر سلطنت عثمانیہ کا قبضہ جو چھڑانے کی کوشش کی جا رہی تھی ناکام ہوئی اور سلطنت عثمانیہ مصر پر قبضہ اس کا برقرار رہا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حرمین شریفین میں جو طویل قیام فرمایا ہے تو اس وقت سلطان محمود کا زمانہ تھا اور حجاز میں سلطنت عثمانیہ کے نمائندے امیر حجاز جو شریف مکہ کہلاتے تھے وہ متعین ہوئے اور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس زمانے کے لوگوں کی وہاں کی تعریف کی ہے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو جو لوگ بھی وہاں ملے ہوں گے انہوں نے ان کے ساتھ عزت اور احترام کا جو معاملہ کیا ہوگا شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی مختلف کتابوں میں ان کا ذکر آتا ہے عمرائے مکہ عام طور پہ حسنی سادات ہوتے تھے اور ان کو اشراف کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا چوتھی صدی ہجری سے یہ بات شروع تھی اور شریف مکہ کا تقرر جو تھا وہ عباسی خلفاء نے شروع کیا تھا اور اس کے بعد مسلسل چلتا رہا ہے یہاں تک کہ جون انیس سو سولہ میں عثمانیوں کے خلاف شریف حسین نے جو بغاوت کی تھی اور جنوری انیس سو چھبیس میں سلطان ابن سعود کا جو قبضہ ہو گیا تھا حجاز پر اس وقت تک شرفائے مکہ کا یہ دور چلتا رہا ہے اور مسلم ثبوت مسلم النصب حسنی سادات ہوتے تھے اور وہ حسنی سادات سارے حج کا اور ان چیزوں کا انتظام کرتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا ملک جس کا اثر پڑ رہا تھا ہندوستان میں ایران میں صفوی خاندان تھا اور صفویوں کی سلطنت پر صدیاں گزر چکی تھیں اور خلدون نے جو اصول کے ایک بات لکھی ہے کہ جب کسی سلطنت پر زوال تاری ہو جائے ان الحرم اذا نزل بالدولت لا يرتفع کہ بڑھاپا جب کسی سلطنت کسی ملک پر تاری ہو جاتا ہے تو ملک پھر جوان نہیں ہوا کرتا اس حالت کو دیکھ کے ایران میں ہمسایا ملک تھا افغانستان افغانستان والوں نے ایران پر حملہ کیا اور ایران کو بہت سے اپنے ضلع چھوڑنے پڑے اور شاید ایران قید میں تھا لیکن خوش قسمتی اس کی یہ کہ شہزادہ تہماس اس وقت وہ لائق ترین فرد تھا جو ایرانی قوم کو ملا اور خاندانی طور پر اگرچہ اس کی حیثیت کم تھی لیکن صلاحیتوں کی بنیاد پر وہ ان لوگوں میں سے ہو گیا جن لوگوں نے سلطنتوں کی بنیاد رکھی نادر شاہ کا زمانہ تھا نادر شاہ نے تہماس کو اس کے آبائی تخت پر بٹھا دیا اور ایرانی حکومت صفوی جس پر زوال آ رہا تھا نادر شاہ نے اس صورتحال سے فائدہ اٹھا کر ایک نئی طاقت کو فروج دیا اور اس نے ایرانیوں کو اکٹھا کیا اور پھر وہ سارے ملک پر چھا گیا اور سترہ سو تیس میں اس نے افغانستان سے واپس اپنے علاقے لیے اور افغانیوں کو ایران سے بالکل نکال دیا سترہ سو تینتیس میں روسیوں کو اس نے کیسپین سی پہ جا کر روک دیا با عزت خود اور بڑے وقار کے ساتھ سلاح کی اور اس نادر شاہ افشار نے پوری ایک سلطنت کو بچا لیا اور نادر شاہ افشار سترہ سو سینتیس اڑتیس میں ایران کا واحد تاجدار تھا اور سب طرف اس کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی اور نادر نے تخت سلطنت اس شرط پر قبول کیا کہ پوری ایرانی قوم کا مذہب اور عقیدہ اور مسلک تبدیل کر دیا جائے وہ نسل ترک تھا اور مذہب سنی تھا لیکن ظاہر ہے کہ عام عوام میں جو بھی مذہب مسلک رائج ہوا کرتا ہے حکومتیں جبر اور زور کی بنیاد پر اسے تبدیل نہیں کرا سکتی اسی طرح نادر شاہ ناکام ہوا اور ایرانی جس مسلک سے تعلق رکھتے تھے ان کا مسلک قائم رہا لیکن سترہ سو سینتیس میں نادر شاہ نے بلوچستان کو فتح کیا وہ بلوچستان جو آج ہماری مملکت کا حصہ ہے ایران کے پاس تھا پھر اس نے بلخ اور ادھر کی ریاستوں کو فتح کیا کندھار پر قبضہ کر لیا اور ہندوستان پر قبضہ کرنے کے لیے پشاور اور لاہور ان سب کو اس نے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا اور سترہ سو انتالیس میں دہلی کے قریب مغلوں کو کی بہت بڑی شکست ہوئی اور پھر ایسا خوفناک قتل عام ہوا کہ کہتے ہیں کہ گھوڑوں کے سم خون میں ڈوب گئے نادر نے مغل بادشاہوں سے تخت نہیں چھینا اسے ان کی عزت کا احساس تھا لیکن اس نے کہا تمہارے حالات کی وجہ سے جو مجھے یہاں آنا پڑا ہے اور یہاں کے معاملات ٹھیک کرنے پڑے ہیں تو جو میرا خرچہ جنگ پہ آیا ہے پچاس کروڑ روپے اس زمانے کے اس نے وہ تاوان وصول کیا اور سترہ سو چالیس میں حد ہو گئی بخار بخارا خارزم لاہور پشاور بلخ یہ سب کے سب علاقے نادر شاہ کی سلطنت تھی مگر نادر شاہ جو ظلم کر رہا تھا اس ظلم کے باعث سلطنت کی جڑیں سلطنت کے ستون مضبوط نہیں تھے اور نادر شاہ کی جب موت واقع ہوئی ہے تو پھر ایران میں اس پوری مملکت میں جہاں جو سردار تھا اپنا خود خواب دیکھنے لگا کہ وہ سلطنت کا دعوے دار ہو جائے اور اس کے لیے ایک صوبے ہی جتنی چھوٹی حکومت کیوں نہ ہو مگر حکومت اس کی اپنی مطلق العنان ہونی چاہیے اس اٹھارہویں صدی سے بیشتر افغانستان کا ایک حصہ ایران کے ماتحت تھا اور دوسرا حصہ ہندوستان کے ماتحت تھا تیسرا حصہ بخارا کے قوانین پٹھان تھے خان ان کا ان کے ماتحت تھا یہ افغانستان تو بعد میں بنا ہے سترہ سو سینتیس میں نادر شاہ نے جیسے کہ ابھی بیان کیا افغانوں کو کندھار سے نکالا اور احمد شاہ درانی نے درانی سلطنت کی بنیاد رکھی اور پھر اس نے آہستہ آہستہ مشرقی ایران یعنی مشہد پورا افغانستان اور پورا بلوچستان کشمیر اور پنجاب پر مشتمل اپنی حکومت اس نے قائم کی اور بحیثیت مجموعی احمد شاہ درانی جتنا جس غربت سے اٹھا تھا جس بے سر و سامانی سے اٹھا تھا جس طرح اس نے اپنی حکومت قائم کی ہے وہ اپنے دور کا بڑا جینیس آدمی تھا اور اگر مورخین اس کی تاریخ صحیح طور پر لکھیں اور اب بھی لکھی جائے اور اس کے کارناموں کو شمار کیا جائے تو تاریخ کا بڑے سے بڑا انعام اس شخص کو ملنا چاہیے یہ الگ بات ہے کہ اس سے خون کیسے بہایا لیکن جس ذہانت سے اس نے سلطنت قائم کی اس بنیاد پر وہ بہت بڑی شخصیت تھی اپنے دور کی تو احمد شاہ عبدالی نے سلطنت قائم کی پھر سترہ سو بہتر میں احمد شاہ عبدالی کا انتقال ہوا کندھار میں اس کی وفات ہو گئی اور اس کے جان نشین بھی ایسے ہی کمزور نکلے جیسے کہ پہلے اس سے نادر شاہ کے جان نشین کمزور نکلے تھے اور پھر آہستہ آہستہ وہاں کی حکومت ٹوٹتی چلی گئی اور سلطنت کمزور ہوتی چلی گئی اور یہ حکومت زئی خاندان میں منتقل ہو گئی اسی خاندان کے حکمران تھے جن سے حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ اور ان کے رفقا کو سابقہ پڑا تھا اور اسی خاندان سے ظاہر شاہ تھے جن کا کچھ ہی عرصہ پہلے انتقال ہوا ہے اور افغانستان میں سن پچہتر میں جو انقلاب آیا تھا اس وقت تک یہی خاندان مسلسل چل رہا تھا شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے ان سارے حالات کو دیکھا تھا اور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ جانتے تھے کہ یہ سب کچھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس سے مسلمانوں کو کیا نقصان پہنچ سکتا ہے مسلمانوں کے کون کون سے لیڈرز ہیں کہاں پر عالم اسلام میں اصل مرض ہے اور عمومی طور پر جو نسل اٹھ رہی ہے اس نسل پر اسلام کا کیا غلبہ ہے یا نہیں ہے اور ان لوگوں کو کس طرح صحیح عقیدے کی دعوت دی جا سکتی ہندوستان میں ایران کے اثر کی وجہ سے افغانستان کے اثر کی وجہ سے خود اب تک جو بڑی بڑی عقلی کتابیں صدرا شمس باز ان کے پڑھنے پڑھانے کا رواج تھا وہ اس زمانے میں بھی عام تھا اب تک وہ عام ہے اور خاص طور پہ افغانستان کے پڑھے لکھے لوگ یعنی جو لوگ بھی علم دین حاصل کرتے ہیں وہ فلسفے کو بہت زیادہ ترجیح دیتے ہیں ان حالات میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے نصاب تعلیم متعین کیا شاہ صاحب اللہ علیہ کے تجدیدی کارناموں میں سے ایک کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے پورے بر صغیر کی تعلیم پر صدیوں تک اپنے اثرات مرتب کیے ان کی ولادت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے انتقال سے چار سال پہلے ہوئی اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کے انتقال ہوا سترہ سو سات عیسوی میں اور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی ولادت ہوئی ہے سترہ سو تین میں اور اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ اس کی حکومت مغلوں میں سب سے بڑی حکومت تھی ہم پورے یقین سے کہتے ہیں کہ ہندوؤں میں آشوک کی حکومت تھی اور آشوک کے بعد اتنی بڑی حکومت اور سلطنت اگر کسی کو ملی تو وہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ غزنی سے لے کے اور چتاگانگ بنگلہ دیش تک اور دوسری طرف کشمیر سے لے کے کرناٹک تک اتنی طویل عریض حکومت کسی کی قائم نہیں ہوئی جتنی طویل حکومت اس اللہ کے بندے کی تھی اور اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ بے نظیر قوت ارادی استقلال اس کا اعلیٰ دماغ اس کی انتظامی صلاحیتیں دنیا سے بے رغبتی شجاعت کوئی ایک وصف ہو تو آدمی اس کا گنے ان سب چیزوں میں اس انسان نے اتنی بڑی حکومت قائم کی کاش کہ اس کے جان نشین اتنی بڑی حکومت کو سنبھال سکتے پوری سلطنت میں اس نے شرعی قوانین کو نافذ کیا اور خود قانون کو مرتب کروایا اور اس کے نتیجے میں فتح عالمگیری کے نام سے ایک مجموعہ مرتب ہوا اور ترکی اور مصر اور پورے عالم اسلام میں اس قانون اسلامی کی گونج سنی گئی اور سب کے سب جتنے بھی شرکیہ طریقے رائے ہو چکے تھے حکومت میں یہ اللہ کا بندہ تھا جس نے ان ان طریقوں کو حکومت سے نکالا اسی لیے اقبال نے چکا ہے شولائے توحید را پروانہ بود اللہ کی وحدانیت اللہ کی توحید اگر اس کی مثال ایک شمع اور شعلہ کی ہے تو اورنگزیب رحمت اللہ علیہ اس کا پروانہ تھا کیوں ابراہیم مندری بتخانہ بود جس طرح سے ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام بت خانے میں گئے اور وہ بت خانے کے لیے تھے اس کو ختم کرنے کے لیے اسی طرح اورنگزیب رحمت اللہ علیہ بھی خدا کی توحید کو پھیلانے کے لیے تھے انہوں نے اپنے والد شاہ جہان کو ایک خط لکھا ہے اور شاہ جہان کیا چاہتے تھے یہ ایک الگ موضوع ہے لیکن انہوں نے اپنے والد کو جو چیزیں لکھی ہیں خود اپنے متعلق ان میں ایک بڑا اچھا جملہ انہوں نے یہ لکھا کہ والد ساری خرابیوں کے باوجود مجھ پر یہ الزام عائد نہیں کیا جا سکتا کہ میں سست انسان اور اسی سال کا بوڑھا بادشاہ اپنے عوام کے لیے جب کام کرتا تھا تو ان کے ایک امیر نے مشورے میں لکھا کہ آپ اتنی شدید محنت چھوڑ دیں کہیں آپ کی صحت خراب نہ ہو جائے تو اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے جواب میں لکھا کہ اس دنیا میں مجھے اللہ نے دوسروں کی خدمت کے لیے محنت کرنے کے لیے بھیجا فولادی جسم تھا حد درجہ محتاط تھا اور اکثر وہ فارسی کے اپنے اشعار پڑھتا تھا مشرق و مغرب کی خبریں رکھتا تھا اور اس کے باوجود اتنا باریک اتنا حساس اور اتنا نازک مزاج دماغ تھا شاعری بھی کرتا تھا ایک جو وہ پڑھتے تھے کہتے تھے من کن یا بفکر سود باش میں یہ نہیں کہتا کہ تم اپنا نقصان کرو یا اپنے نفع کی فکر میں رہو بس یہ کہتا ہوں ایز اے فرصت بے خبر یہ زندگی کی جو فرصت ملی ہے نا تو بے خبر آدمی در ہرچے باشی زود باش جو کرنا ہے جلدی کر لے زندگی تھوڑی ہے اور مر کے اللہ کے سامنے جواب دینا اور خود اپنا مسرا دوراتے تھے غم عالم فراواز ومن یک جہان کا غم بہت بڑا ہے اور کیا کروں ایک میرا دل ہے ایک یہ کھلا ہوا ہے پھول ہے یہ دور تھا جب شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے مگر حضرت کے پیدائش کے چار سال بعد اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کے انتقال ہوا اور پھر جتنے بھی آئے ہیں ان کے جان نشین وہ سارے کے سارے بغیر کسی استثناء کے ایک بھی اس قابل نہیں تھا جو اورنگزیب جیسے آدمی کی سلطنت کو سنبھال سکتا پھر اسی دور میں جیسے کہ پہلے ذکر کیا جا چکا گیارہ سو اکاون ہجری میں نادر شاہ نے دہلی کا رخ کیا اور اتنی بڑی سلطنت کو سنبھالنے کے لیے اب کسی جینیس کی ضرورت تھی مگر کوئی شخص مسلمانوں میں ایسا نہیں تھا وہ سلطنت جو بابر بادشاہ جیسے عزم اور ہمت کے مالک انسان تھے اور وہ سلطنت جو ہمایوں اور شاہ جہان جیسے پڑھے لکھے لوگوں سے اور وہ سلطنت جو اورنگزیب عالمگیر جس کی صفات کا آدمی آج تک مسلمان پیدا نہیں کر سکے یا یہ کہ ایسا آدمی برسر اقتدار نہیں آ سکا اس سلطنت کو تباہ کرنے میں بہت بڑا ہاتھ اس معاشرے کا تھا جو آہستہ آہستہ بنتا چلا گیا علامہ اقبال نے جو کہا تھا میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے شمشیر و ثنا اول تاؤس اور باب آخر تو اس کے نتیجے میں خود نادر شاہ نے دہلی کا رخ کیا اور اس میں بہت خطوط محمد شاہ کو لکھے اور کہا کہ ہندوستان کو سنبھالو اور آخر کار وہ خود آیا اور ستم کی بات یہ کہ محمد شاہ نے ان خطوط کا جواب تک نہیں دیا شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کی عمر سینتیس برس کی تھی جب نادر شاہ آیا ہے اور جب نادر شاہ دلی سے نکلا ہے تو مورخین کہتے ہیں کہ مردوں سے پر تھا دلی اور زندوں کا وجود نظر نہیں آتا تھا ویرانی برستی تھی اور چند دن میں جو لاشیں سڑنا شروع ہوئیں تو کوئی کسی کو کفن دینے والا نہیں تھا کوئی گور کھودنے والا نہیں تھا ہزاروں ہندو مسلمان سب ایک تھے حتیٰ کہ جو تھوڑے بہت رہ گئے تھے انہوں نے باقی مردوں کو تیل چھڑک کے آگ لگا دی خزانہ لٹ چکا تھا اور وہ عمرا جو سلطنت کو سنبھالتے تھے آپس میں لڑ رہے تھے اب مرہٹے آ گئے مرہٹے تو خیر پہلے سے آئے ہوئے تھے ان مرہٹوں کی مخالفت نے ان لڑتے ہوئے عمرا کو یکجا ہونے کا موقع دے دیا تیمور کی سلطنت اسی وقت مٹ جاتی نادر شاہ جب گیا تو دہلی سے <clears throat> سلطنت سے بہت بہت تین بڑے صوبے جو نہایت سرخیز تھے اور پورے ہندوستان کی مختلف ضروریات کو پورا کرتے تھے وہ تینوں صوبے مرکز سے ٹوٹ گئے ہماری مراد بنگال بہار اور اڑیسہ سے ہے کہ ان تینوں صوبوں نے مرکز سے اپنی جان چھڑا لی اور یہاں مستقل حکومتیں قائم شاہ عالم ثانی آیا اور شاہ عالم ثانی کے آنے سے پہلے مرہٹے سکھ دہلی آگرہ راجپوتانہ ہر جگہ ان لوگوں کی گویا کے حکومتیں قائم ہو چکی تھیں اور اس سیاسی انتشار جبکہ سترہ سو اکہتر میں الہ آباد سے دہلی حکمران آئے اور پانی پت میں عظیم الشان فتح ہوئی مسلمانوں کو اور مرہٹوں نے شکست کھائی اس سیاسی انتشار میں بھی یہ ایک روشن ستارے کی طرح باہر کے عمرہ نے جو آ کر حملہ کیا تھا یہاں کے لوگوں میں طاقت نہیں تھی کہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے اور بالآخر نواب نجیب الدولہ کے پوتے غلام قادر روہیلا نے سترہ سو اٹھاسی میں دلی پر قبضہ کر لیا اقبال نے پوری نظم اس پہ لکھی ہے شاہی محل لٹا شہزادیوں کو کوڑے لگے اور مغل بادشاہ کی کی آنکھیں خنجر نوک سے روہیلا نے نکال اور پھر اس نے وہ کیا جس کو اقبال نے لکھا ہے اور انہوں نے کہا کہ حمیت نام تھا جس کا کئی تیمور کے گھر سے شاہ عالم بادشاہ کو تخت پر بٹھایا گیا نو لاکھ روپے اس زمانے میں مقرر کیے گئے کہ بادشاہ سلامت اپنے ذاتی اخراجات کے لیے رکھیں مگر ایسٹ انڈیا کمپنی کے اثرات بڑھ رہے تھے یہاں تک کہ اٹھارہ سو تین میں لارڈ لیک اس نے مغلوں کو ہٹا دیا مرہٹوں کو نکال دیا بادشاہ کی پینشن کہاں نو لاکھ روپے سالانہ اخراجات کے لیے تھے ایک لاکھ روپے لے آیا اور شاہ عالم بادشاہ پینتالیس برس تخت نشین رہا اٹھارہ سال تک نابینا ہونے کی حالت میں غلام قادر روہیلا نے جس کی آنکھیں نکال دی تھی یہاں رہا اور پھر اٹھارہ سو چھ میں اس کا بھی قصہ پا ان ساری سیاسی ابدریوں کے باوجود اور ان سارے معاشرے کے تہ و بالا ہو جانے کے باوجود دلی میں اتنی متعدد با کمال شخصیات تھیں کہ جب ہم ان کی کتابیں پڑھتے ہیں خاص طور پہ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے سامنے یہ دلی کے سارے حالات ہوتے رہے ہیں جب ہم ان کی یہ کتاب حجت اللہ یا اور چیزیں پڑھتے ہیں تو احساس تک نہیں ہونے دیتے حضرت کہ کن مشکل حالات میں انہوں نے بیٹھ کر اتنا علمی کام کیا اس زمانے میں علم ذہانت تدریس کتابوں کو پڑھانا ختم تھا اہل دہلی پہ ملا جیون رحمت اللہ علیہ نور الانوار جیسی عظیم فقہ کی کتاب جنہوں نے لکھی اور تفسیرات الحمدیہ بھی لکھی انہوں نے وہ اسی معاشرے کی اسی دور کی پیداوار ہے ملا حمد اللہ جنہوں نے سلم کی شرح لکھی سلم کی مشہور شرح حمد اللہ جنہوں نے لکھی ہے یہ اسی زمانے میں تھے سولہ سو ساٹھ ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے اسی طرح ملا حسن انہوں نے سلم کی جو شرح لکھی وہ اسی دور کی پیداوار تھے قاضی محب اللہ بہاری جن کی کتاب سلم العلوم اور مسلم الثبوت ایک صدی تک علماء کو اٹھنے نہیں دیا اس کتاب نے اور علماء اسی کی شرح لکھتے رہے اسی کے حاشیے لکھتے رہے یہاں تک کہ جامع الازہر کے اساتذہ اور علماء کبار جو مصر کے تھے انہوں نے بھی اس کتاب کی شروع لکھی اور اس کتاب کے حواشی لکھے یہ علامہ محب اللہ بہاری رحمت اللہ علیہ اسی زمانے کے ہے اور ان کی تصویہ کیا زبردست کتاب ہے جو انہوں نے وحدت الوجود کے متعلق لکھی وہاں محمد اعلیٰ تھانوی جن کی کتاب اصطلاحات الفنون کا شاف اب تک دیکھی جاتی ہے اور پڑھی جاتی ہے یہ اسی زمانے کے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ اسی زمانے کے جتنا مسلمانوں کا سیاسی سورج غروب ہو رہا تھا اور مغلوں کی سلطنت تباہ ہو رہی تھی علم کا اتنا ہی عروج تھا اور تزکیہ تصوف خانقاہیں آپ دیکھیں حضرت خود فرماتے تھے شاہ عبد العزیز صاحب رحمت اللہ علیہ کہ محمد شاہ بادشاہ جس کی آنکھیں نکال دی گئی تھیں حضرت فرماتے تھے اس دور میں بھی دلی میں بائیس خانقاہیں تھیں اور شاہ فرماتے تھے کہ مختلف سلاسل کے مشائق تزکیے میں مصروف تھے اور ایسا اتفاق کم ہوتا ہے سلسلہ نقشبندیہ مجدیہ کے گلے سرسد اور اپنے دور کے مایا ناز اور با کمال ہستی حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمت اللہ علیہ حیات تھے مولانا غلام علی صاحب رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ تھی شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کی شہادت ہے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی نے ایک مرتبہ عالم کشف میں مجھے زمین دکھائی تو ایک جگہ میں نے دیکھا ایک دل جو نہایت پاک اور روشن اور چمک رہا ہے دم دما رہا ہے اور اس کی کرنیں ہر طرف کو منور کر رہی ہیں تو میں نے درخواست کی کہ مجھے بتایا جائے کہ یہ دل کس کا ہے یہ شخص کون ہے تو مجھے کہا گیا کہ تمہارے شہر میں یہ مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ دل بھی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہا ہر زمانے میں ایسے بزرگ نہیں پائے جاتے جن کی تعداد زیادہ ہو جائے کہ ہمارا دور جو فتنے اور فساد سے پورا اس میں ایسے بزرگ پائے گئے یعنی حضرت مرزا جانا رحمت اللہ علیہ سلسلہ قادریہ کے بڑے مشہور بزرگ جن سے بیٹھ تھے درس نظامی کی بنیاد رکھنے والے سید عبد الرزاق بانسوی رحمت اللہ علیہ اس زمانے کے تھے جم اللہ نظام الدین نے درس نظامی شروع کیا نا یہ حضرت سید عبد الرزاق بانسوی رحمۃ اللہ علیہ ہی کے مریض تھے سید عبد الرزاق بانسوی رحمۃ اللہ علیہ کا مثار ابھی بھی ہے اور حاضری کی وہاں اللہ تعالی نے توفیق دی سلسلہ چشتیہ نظامیہ کے مجدد تھے شاہ کلیم اللہ جہاں آبادی بہادر شاہ ظفر ان کے شیخ شاہ فخر الدین دہلوی رحمت اللہ علیہ خواجہ سلیمان تونسا شریف کے خواجہ سلمان تونسوی رحمت اللہ علیہ کے جو شیخ تھے شاہ فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ اسی دور کے ہیں سلسلہ کے بڑے مشہور بزرگ تھے شاہ محمد غوث قادری جو لاہور میں تھے یہ اسی دور کے ہیں خواجہ میر درد ان کے والد خواجہ اندلیب عابد سنامی شیخ شاہ نور محمد صاحب بدایونی رحمت اللہ علیہ یہ سب کا سب دور ان کا تھا قادریہ چشتیہ اور نقش کے مشائق کا عروج کا گویا کہ آخری زمانے میں یہ مقام اور یہ دور تھا لیکن علمی اور روحانی ان ترقیوں کے باوجود عام عوام کی حالت وہ زیادہ ٹھیک نہیں تھی تعیش عام تھا نشاور چیزیں عام تھیں پیسے کی فراوانی ہونے کے باوجود لوگوں میں غربت عام تھی اور پیسہ خرچ ہوتا تھا شادی بیاہوں پہ رسومات پہ اور اپنی شخصیت کی نمود و نمائش پہ حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ نواب قمر الدین خان کے گھر میں عورتیں جو غسل کرتی تھی مہینے کے بعد گلاب سے تو نواب صاحب کے گھر میں تین سو روپے کے پھول اور پان صرف خواتین کے لیے جاتے تھے اور الکرام میں لکھا ہے کہ اورنگزیب اورنگ آباد کے لوگ بیان کرتے ہیں کہ امیر یعنی حسین علی خان کے عہد میں زمانے کے مشہور نواب تھے شہر کے اکثر لوگ اپنے گھروں میں کھانا نہیں پکاتے تھے کیونکہ نواب صاحب کیا اتنا کھانا پکتا تھا اتنا کھانا پکتا تھا کہ ان کے نوکر گلیوں میں لا کر بیچ دیتے تھے اور پلاؤ کی پوری ایک ڈش چند پیسے میں لوگوں کو پکی پکائی مل جاتی تھی اس لیے لوگوں کو پرواہی نہیں تھی اور لوگ گھروں میں کھانا نہیں پکاتے تھے یہ حال تھا نوابوں کے یہاں کھانے پکنے کا اور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے و اجداد اس زمانے میں وہاں پر کام کر رہے تھے سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ نے کیا خوب نقشہ ان کا کھینچا ہے اور شاہ صاحب رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ مغلیہ سلطنت کا سورج جب ڈوب رہا تھا اور مسلمانوں میں رسوم و بدعات کا زور تھا اور جھوٹے فقرا اور مشائق اپنے بزرگوں کی خانقاہوں میں مسندیں بچھائے اور اپنے بزرگوں کی مثاروں پر چراغ چلائے بیٹھے تھے مدرسوں کا گوشہ گوشہ منطق و حکمت کے ہنگاموں سے بھرپور فقہ اور فتح کی لفظی پرستش ہر مفتی کے پیش نظر تھی مسائل فقہ میں تحقیق اور تدقیق مذہب کا سب سے بڑا جرم تھا عوام تو عوام خواص تک قرآن پاک کے معانی اور مطالب سے اور احادیث کے احکامات ارشادات اور فقہ کے اسرار و مسالے سے بے خبر تھے اس دور میں یہ خاندان تھا جس نے آنے والی صدیوں تک کے لیے ایک مضبوط نظام کی بنیاد رکھی اور انہوں نے اللہ کے ساتھ تعلق کی لو لگائی اور انہوں نے امت کی رہنمائی کی شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے آبا و اجداد بہت قدیم سے ہندوستان میں تھے اور شجرہ نصب جو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا ہے وہ حضرت نے خود جو لکھا ہے اس میں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تک انہوں نے اپنا سارا سلسلہ لکھ دیا ہے اور پہلے بزرگ جو حضرت کے بزرگوں میں سے ہندوستان میں آئے شمس الدین تھے اور مفتی شمس الدین صاحب روہتک میں آئے اس اعتبار سے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان اصل میں یہ روہتکی کی اور اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ساتویں آٹھویں صدی میں یہ لوگ یہاں آئے ہوں گے اور شیخ شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد پھر آگے جو ان کی نسل چلی ہے تو ان لوگوں نے یہاں کے قاضیوں سے اپنی شادی بیاہ کے سلسلے جاری رکھے روہتک میں صدیقیوں سے اور سونی پت کے سادات میں ان لوگوں کی شادیاں شیخ محمود ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے چھٹے دادا ان کی شادی سونی پت کے سادات میں سے ہوئی اور پھر اسی طرح یہ سلسلہ چلا ہے یہاں تک کہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے والد شاہ عبد الرحیم صاحب رحمت اللہ علیہ کی صحبت میں جو چیزیں انہوں نے سنی تھی اور جو واقعات انہوں نے سنی تھے اس کو کئی جگہ پر نقل کرتے ہیں شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے دادا شیخ وجی الدین تھے اور اللہ تعالی نے بڑی صفات ان میں رکھی تھی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تقوا اور شجاعت یہ دونوں صفات دادا میں جمع ہو گئی تھی ہمارے والد کہتے تھے کہ ان کے والد شیخ وجی الدین ساری زندگی قرآن پاک کے دو پارے پڑھتے رہے سفر ہو گھر پہ ہوں صحت مند ہوں بیمار ہوں دو پارے کبھی نہیں انہوں نے چھوڑے عمر بھر روزانہ دو پارے پڑھتے تھے اور اپنے زمانے کے مشائق سے بیٹھ تھے ذکر اذکار کرتے تھے اللہ کے ساتھ تعلق تھا اور آخر پہ پہنچ کے سب چیزوں کو انہوں نے چھوڑ دیا اور اللہ کی یاد میں ایسے مصروف ہوئے پھر یہاں تک کہ اللہ نے انہیں شہادت سے سرفراز فرمایا حضرت اللہ رحمت اللہ علیہ کے نانا شیخ محمد پھلتی تھے سلطان سکندر لودی کے زمانے میں یہ خاندان پھلت میں آیا تھا پھلت ایک جگہ ہے ہندوستان میں اس جگہ کا نام اور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے ماموں اور سسر جہاں حضرت شاہ اللہ رحمت اللہ علیہ کی شادی ہوئی تھی وہ بھی بہت بڑے مشائق میں سے تھے اور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے چچا جن کا نام محمد تھا وہ سب سے بڑے بھائی تھے یعنی دادا جو تھے شیخ وجی الدین ان کے پہلے بیٹے تھے جیسے ہم آج کل کہتے ہیں تایا اس زمانے میں چچائی کا لفظ استعمال ہوتا بڑے چچا کہتے تھے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنے چچا کی غیر معمولی تعریف کی ہے یہاں تک بتایا ہے کہ ان کے زہد اور اور اور تقوا نیکی کی وجہ سے اور ولایت اور بزرگی کی ایسی شہرت تھی کہ عالمگیر بادشاہ نے کئی مرتبہ پیغام بھجوایا کہ زیارت کے لیے حاضر ہونے کی اجازت دی جائے حضرت نے لکھا ہے کہ ہمارے چچا فرماتے تھے کہ بالکل نہیں میں ملنا نہیں چاہتا بڑے بڑے لوگ چاہتے تھے کہ کسی طرح ابو رضا محمد رحمت اللہ علیہ ان کے گھر چلے جائیں دعوت قبول کر لیں لیکن سرمایہ داری سے اتنے دور تھے اور سرمایہ والے لوگوں سے اتنے دور تھے کہ کبھی بھی اس کام میں گرفتار نہیں ہوئے کئی چیزیں انہوں نے لکھی ہیں پھر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد بزرگوار کے حالات لکھے ہیں بوارق الولایا اس نام سے انفاس العارفین کے نام سے جو کتاب ملتی ہے یہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے والد ہی کے حالات ہیں اور بہت زیادہ ان نے اپنے والد کے حالات میں یہ بات بیان کی کہ اللہ تعالی نے میرے والد یعنی شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو غیر معمولی صلاحیتوں سے نوازا تھا حضرت خود کہتے ہیں شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہ میرے والد کے جو نانا تھے شیخ رفیع الدین انہوں نے اپنی زندگی کے آخری دور میں اپنا اثاثہ تقسیم کیا اور اپنی اولاد کو ہر ایک کا جو حصہ بنتا تھا دیا اور میرے والد کی جو والدہ تھی شبد الرحیم صاحب رحمت اللہ علیہ کی سب سے چھوٹی اولاد کی ان کی باری آئی تو انہیں اپنے مشائق کا شجرا اور کچھ ورد وظائف بتائے تو ان کی اہلیہ نے کہا کہ ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی جہیز کا سامان دینا چاہیے تھا ان رسائل سے کیا ہوگا تو فرمایا یہ رسائل مجھے میرے بزرگوں سے ملے اور اس بچی کا ایک فرزند ہوگا اور میری نسبت اس تک پہنچے گی اس بچی سے جو فرزند ہوا ہے پھر شاہ عبد الرحیم صاحب احمد اللہ علیہ سے اور وہ کہتے ہیں کہ جب میں پیدا ہوا اور کچھ تھوڑا سا سیاح ہو گیا تو میری نانی نے جو اپنے والد سے سامان لیا تھا وہ میرے حوالے کیا عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت بچپن ہی سے اللہ کے دین کی طرف تھی دنیا کی دولت سے گویا کوئی ایسا تعلق نہیں تھا اور ایک بزرگ تھے جن کا نام تھا خواجہ ہاشم بخارا سے تشریف لائے تھے اور عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے محلے میں رہتے تھے انہوں نے عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ کا نام لکھنا سکھایا اور بچپن میں انہیں بتایا کہ اللہ اللہ ایسے لکھا کرو حضرت فرماتے تھے کہ لفظ اللہ لکھنے کا اتنا غلبہ مجھ پہ ہوا کہ ایک مرتبہ ایک جز پورا کاپی بیس پچیس تیس صفحات لفظ اللہ ہی مسلسل لکھتا چلا گیا اور پھر خیال آیا کہ یہ کیا کر رہا ہوں عبد الرحیم صاحب رحمت اللہ علیہ نے چھوٹے چھوٹے رسائل سے لے کے آخری کتابوں تک سب چیزیں اپنے اس بیٹے کو پڑھائیں شاہ رحمت اللہ علیہ سے کہ کہ میں میں دن کہتا تھا والد آج نے خود نہیں پڑھا سبق آپ کے سامنے کیا پڑھوں تو فرماتے تھے ایک دو سطریں پڑھ لو ناغا نہیں ہونا چاہیے اور پوری طرح میری تعلیم پر توجہ دی ایک جگہ لکھا ہے کہ میرے والد ایک ہزار مرتبہ روزانہ درود شریف پڑھتے تھے ایک ہزار مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھتے تھے کلمہ طیبہ کا کچھ حصہ جہر سے اور کچھ حصہ اخفا سے اور بارہ ہزار مرتبہ اس میں ذات روزانہ کا معمول تھا اور واز بھی کرتے تھے اور اللہ نے بہت سے انعامات سے انہیں نوازا تھا یہاں تک کہ ستر سال عمر ہو گئی اور گیارہ سو اکتیس ہجری میں صبح صادق سے پہلے وفات کے آثار ظاہر ہونے لگے تو بار بار پوچھتے تھے کہ صبح ہو گئی یا نہیں اور پھر آخری مرتبہ پوچھا کہ صبح ہو گئی تو جو جو ہم لوگ بھی پاس کھڑے تھے ان کا حضرت ابھی صبح صادق نہیں ہوئی تو بہت سختی سے ڈانٹا اور فرمایا تمہاری نماز کا وقت ہی نہیں آتا لو بھائی ہماری نماز کا وقت آ گیا میرا چہرہ قبلے کی طرف کرو اور پھر اشارے سے نیت باندھ لی اور اللہ کا نام لیتے رہے اور اسی حالت میں انتقال ہو گیا شاہ عبد الرحیم صاحب رحمت اللہ علیہ کی بظاہر کوئی تصنیف نہیں بظاہر انہوں نے کچھ نہیں لکھا لیکن یہ جو ایک بیٹے کی انہوں نے تربیت کی اور جو ایک بیٹے کو انہوں نے پڑھایا اور یہ جو ایک بیٹا ان کا تھا جس کا انہوں نے اہتمام کے ساتھ اتباع سنت اور دینی حمیت اور شرعی اقدار کہ ان کے خون میں شامل کرتی تھی یہ ان کا ایک بیٹا ہزاروں نہیں لاکھوں افراد پہ بھاری تھا شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کی ولادت گیارہ سو چودہ ہجری میں ہوئی اور اس وقت ان کی والدہ ماجدہ اپنے آبائی گھر میں تھی میں یعنی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے ان کی ولادت ہوئی پھلت ابھی مظفر نگر میں جو شامل ہے یہ جگہ تھی حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ اس وقت ننحال میں تھی ان کے یعنی اپنے آبائی گھر میں اور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی ولادت ہوئی اور ان کی ولادت سے پہلے ان کے والد شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اللہ علیہ کی کی زیارت اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹا دے گا اور اپنے بیٹے کا نام میرے نام پر رکھنا شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ والد نے میرا نام ولی اللہ رکھا پھر انہیں خواب یاد آیا تو انہوں نے میرا دوسرا نام قطب الدین احمد تجویز کیا شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے والد نے اور خواب بھی دیکھے جو بعد میں پورے ہوئے مثلاً ان میں سے ایک خواب یہ تھا کہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں بچپن کے زمانے میں جب میری عمر سات برس کی تھی تو ایک دن آنکھ کھلی دیکھا تو والد اور والدہ دونوں نہیں ہیں کہاں گئے غور کیا تو وہ ایک طرف تہجد پڑھ رہے تھے تو میں اٹھا اور جا کر میں نے اپنے ہاتھ والد کے ہاتھوں میں ڈال دیے پھر والدہ کے ہاتھوں میں ڈال دیے تو والد بہت خوش ہوئے اور صبح انہوں نے مجھے کہا کہ ولی اللہ جب تم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تو میں نے تمہیں خواب میں دیکھا تھا کہ میرا ایک بیٹا ہے اور میں اللہ سے دعا مانگ رہا ہوں اور اس نے اپنے ہاتھ لا کر میرے ہاتھوں پہ رکھ دیے ہیں وہ میرا خواب آج پورا ہوا ہے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی عمر پانچ سال کی ہوئی تو مکتب میں داخل کیے گئے پھر اس کے بعد نماز کی عادت ڈالی گئی پھر قرآن کریم حفظ کرایا گیا فارسی اور عربی کی کتابیں پڑھائی گئیں اور یہاں تک کہ چودہ سال کے تھے شاہ صاحب جب بیتاوی تک پڑھ چکے تھے اور پندرہ سال کے جب ہوئے تو ان کے والد نے ان کی علوم سے فراغت کی خوشی میں دہلی میں بہت بڑی دعوت کی اور خواص و عام لوگوں کو بلایا اور بتایا کہ ان کے بیٹے نے اس وقت جتنا کچھ دلی میں پڑھا پڑھایا جاتا ہے سب پڑھ لیا شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے پندرہ برس کی عمر میں والد سے مشکات پڑھی اور پھر صحیح بخاری کتاب و تک پھر شمائل تنزی مکمل طور پر پڑھی پھر مدارک تفسیر پڑھی اور شاہ ولی اللہ رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ خدا کا بہت بڑا انعام مجھ پر یہ ہوا کہ والد قرآن کریم کا درس دیتے تھے میں کئی بار اس میں شریک ہوا اور قرآن کریم کے معانی کا ایک دروازہ مجھ سے کھلا آپ اللہ کے اس انعام پر غور کیجئے شاہ عبد الرحیم صاحب اللہ علیہ درس دیتے تھے قرآن پاک کا اللہ نے ان کو اپنی کتاب سے ایسا تعلق نصیب فرمایا تھا پھر ان کے بیٹے شاہ ولی اللہ ہیں اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی جتنی تصنیفات ہیں اگر آپ ان کے ہلکی کنجی چاہتے ہوں چابی چاہتے ہوں اس تالے کی تو وہ قرآن کریم ہر کتاب میں قرآن کا اثر اور رنگ ان کے ہاں نمایاں نظر آتا ہے پھر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کا ترجمہ فارسی میں کیا پھر آگے ان کے بیٹے شاہ شاہ عبد القادر رفیع الدین نے راہ اللہ قرآن کریم کا ترجمہ اردو میں کیا تو اس خاندان میں نسل در نسل قرآن کریم کی تعلیمات چلتی رہی ہیں اللہ نے گویا کہ انہیں چن لیا تھا اور ان کے ساتھ وہ معاملہ ہوا جیسے کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عمران کے خاندان کو چن لیا تھا اس آخری دور میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان اللہ نے چن لیا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے الجز اللطیف ایک کتاب لکھی ہے اور اس میں انہوں نے اپنے زمانے میں جو نصاب پڑھایا جاتا تھا اس کی تفصیلات دی ہیں شاہ صاحب رحمۃ اللہ کے جب طالب علم تھے اس وقت بھی برابر اعلی درجے کے مضامین خیالات ان کے دماغ میں آتے تھے اور برابر ترقی ہوتی رہی اور والد کی وفات کے بعد بارہ سال تک شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے دینی کتابیں پڑھائیں عقلی علوم کو پڑھایا اور ہر علم میں غور اور فکر کرنے کا موقع ملا اور سب طرف یہی تھا کہ جنہوں نے بھی امت کی قیادت کی پہلے پڑھا پھر پڑھایا یہ تو اب شروع ہوا ہے کہ دو سطریں نہیں پڑھنی آتی اور تعلیم حاصل ہی نہیں کی اول تو محنت سے اور ڈگری اور سند اس لیے لے لی کہ بڑے باپ کے بیٹے ہیں اس لیے لے لی کہ مدرسے کے محتمن صاحب کے بیٹے ہیں اس لیے مل گئی کہ چلو اور غیر قانونی ذرائع استعمال کر لیے تو جس نے پڑھا تعلیم کو خود حاصل نہیں کیا پڑھا محنت سے نہیں وہ پڑھائی کا کیا خاک جب پڑھنے پڑھانے سے بالکل آری ہو گئے تو سیاست کا رخ کر لیا امت کی قیادت اور امت کے واحد قائد اپنے آپ کو ثابت کرنا شروع کر دیا تو ایسے جاہلوں کو ہزاروں جاہل اور مل گئے اور انہوں نے بھی انہیں شیخ الاسلام اپنے زمانے کے سمجھ کے یہ لقب دینے شروع کر دیے امر واقعہ یہ ہے کہ جتنے بھی مشائق اور بزرگ امت میں گزرے ہیں ان لوگوں نے کسی نہ کسی چیز میں کمال حاصل کیا تزکیے میں علم میں پڑھنے میں پڑھانے میں اور جب مدت اس میں کھپا دی تو پھر اس کے بعد کہیں جا کر امت کی قیادت کے لیے آگے آئے ہیں وغیرہ یہ لوگ اتنے بڑے مناسب پر ہاتھ ڈالنے کی ہمت نہیں کر سکتے تھے شاہ صاحب رحمت اللہ لکھا ہے کہ مجھے ہر علم پر غور اور فکر کرنے کا موقع ملا اور پھر والد کی شفقت میرے حال پر ایسی تھی کہ کم ہی کسی شیخ نے مرید پہ ایسی توجہ کی ہوگی اور کم ہی کسی استاد نے اپنے شاگرد کو ایسے پڑھایا تھا ایک روز میں جبکہ بچہ تھا دوستوں کے ساتھ سیر کو چلا گیا اور باغ گھوم کر دہلی میں جب واپس آیا تو والد نے مجھ سے کہا کہ ولی اللہ اس دن رات میں کیا چیز حاصل کی جو کہ باقی رہے تو میں چپ ہوا تم اسے فرمایا کہ بیٹے ہم نے تمہارے بعد اتنی مرتبہ درود شریف پڑھا شاہ صاحب رحمت اللہ فرماتے کہنے کا انداز کچھ ایسا تھا کہ میرا دل سیر و تفریح سے بالکل سرد پڑ گیا اور اس کے بعد کبھی شوق پیدا نہیں ہوا والد مجھے حکمت عملی سکھاتے تھے تہذیب اور دانش بندی کی باتیں سکھاتے تھے اور یہ شعر پڑھتے تھے ہمیشہ آسائش دو گیتی تفسیر دو حرفت دونوں جہان میں زندگی اگر سکون سے بسر کرنی ہے تو اس کا طریقہ بس یہ دو حرف یاد رکھنا و دوستاں تلطف و دشمنا مدارہ کہ دوست ان کے ساتھ مہربانی کرتے رہنا اور دشمنوں سے درگزر کرتے رہنا پھر میرے والد نے مجھے سکھایا کہ لوگ گفتگو میں کوئی تکیہ کلام مقرر کر لیتے ہیں بیٹے ایسے نہیں کرنا بعض کھانے ایسے ہوتے ہیں کہ بچوں کی چڑ بن جاتے ہیں ایسے نہیں کرنا خاص لباس کے بچے پابند ہو جاتے ہیں ایسے نہیں کرنا اور پھر میرے والد نے مجھے تعلیم دی اور کہا کہ کوئی بھی خواہش ہو اس کی تکمیل بیٹے اس لیے نہیں کرنی کہ اس میں مزہ ہے بلکہ سوچنا ہے کہ حاصل کیا ہوگا اس سے اور چودہ سال کا تھا جب مجھے بیٹھ کیا اور پھر نقش بندیا سلسلے کے مشائق نے جو اسباق لکھے تھے ان کی تعلیم مجھے کی توجہ دی تلقین فرمائی اور جب میری عمر سترہ سال کی تھی تو والد نے انتقال سے پہلے مجھے بیعت کی اجازت دی اور بار بار یہ بات فرمائی کہ ید یدی اس میرے بیٹے کا ہاتھ میرے ہی ہاتھ کی طرح شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ رہے اور ان کے خلیفہ سے آگے کو حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ رہے اور اب تک یہ سلسلہ بحمد اللہ جاری حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عمر چودہ سال کی تھی والد نے ان کی شادی کر دی اور انہیں سمجھایا اور کہا کہ اس وقت شادی کرنا ہی مناسب ہے اور اگر اس میں دیر ہو گئی تو پھر مدت تک یہ بات ملتوی رکھنا پڑے گی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا بھی ذکر کیا ہے پھر شاہ صاحب رحمۃ اللہ کی پہلی اہلیہ کا انتقال ہوا پھر ان کی دوسری شادی ہوئی اور وہ سید ثناء اللہ تھے سونی پت کے ان لوگوں سے شادی ہوئی تھی اور یہ جو دوسری اہلیہ تھی حضرت کی انہی سے آپ کے چار نامور صاحبزادے ہوئے شاہ عبد العزیز شاہ رفیع الدین شاہ عبد القادر اور شاہ عبد الغنی شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ تو اتنے مشہور نہیں ہوئے لیکن ان سب کی کثر ان کے صاحبزادے شاہ محمد اسماعیل شہید رحمۃ اللہ تعالی محمد اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ وہی ہیں جن کا مزار مبارک جن کی قبر اب بھی بالا کوٹ میں موجود ہے